حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ریشم کا ایک جوڑا برائے فروخت دیکھا وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور گزارش کی اے اللہ کے رسول اسے خرید لیں اور عید اور وفود سے ملاقات کے مواقع پر زیب تن فرمایا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریشم تو ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یا فرمایا اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا کچھ عرصہ جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ریشم کا ایک جبہ بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جبے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا یہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر آپ نے یہ جبا مجھے بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکسٹھ